مسلمان نوجوان سچ بتانا تو کیوں جی رہا ہے نوٹ کمانے کے لیے لڑکیوں سے عشق بازی کرنے کے لیے سین ماؤں کے باہر لائن لگانے کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری کو اونچا کرنے کے لیے بے حیائی کے کاموں میں مگن ہونے کے لیے یا کافروں کے کافروں کے تحفظ کے لیے بندوق اٹھانے کے لیے اے نوجوان اس آسمان نے میرے اور تیرے جیسے بےغیرت نوجوان نہیں دیکھے تھے اس زمین نے میرے اور تیرے جیسے نکمے نہیں دیکھے تھے صحیح کہتا ہوں یہ آسمان بھی ہم پہ مسلمان نوجوان جب تیری تعداد تین سو تیرہ تھی دنیا کا کفر تیرے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا آج تو تو کروڑوں میں ہے پھر کیوں تیری ہر چیز تجھ سے چھن گئی بتا تو صحیح مسلمان نوجوان تیرے بازو میں طاقت ہے تیرے سینے میں جذبہ ہے تیرے جسم میں خون ہے کس کے لیے جسم میں تو سور کے بھی خون ہوتا ہے لیکن مسلمان کے جسم کا خون قرآن کی عظمت کے لیے ہوتا ہے دین کی عظمت کے لیے ہوتا ہے ماؤں بہنوں کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے بتا تو زندہ ہوتا ہے اور تیری بہن ہے کیا تجھے زندگی میں چین آتا ہے مزہ آتا ہے